امام مالک نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبداللہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا آپ نجران کی بنی ہوئی چوڑے ہاشیے کی ایک چادر اڑے ہوئے تھے اتنے میں ایک دیہاتی نے آپ کو گھیر لیا اور زور سے آپ کو کھینچا میں نے آپ کے شانے کو دیکھا اس پر چادر کے کونے کا نشان پڑ گیا ایسا کھینچا پھر کہنے لگا اللہ کمال جو آپ کے پاس ہے اس میں سے کچھ مجھ کو دلائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور ہنس دیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دینے کا حکم فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو انچاس